وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عليه سبيل حتى تغتسلوا صدق الله خير یہ صورت نصاب کا ساتواں رقو ہے جس میں اللہ سوال کو تعالیٰ نے ایمان والوں سے خطاب فرمایا اور یہ بات فرمائی کہ نشے کی حالت میں تم نماز کے قریب مت کرو کہ نشے کی حالت میں نماز کے پریمن جو عادی تھے اور شراب ان کی گردی میں پڑی ہوئی اور ایک دوسرے سے وہ مقابلہ جب کرتے تھے شرافت کا فخر کا اظہار کرتے تھے تو اس میں شراب شامل تھی مثلاً کوئی صاحب یہ کہتے تھے کہ کوئی شاید یہ کہتا ہے کہ آپ کے قبیلے کے مقابلے میں ہمارا قبیلہ فوقے رکھتا ہے کہ آپ کے پاس جو شراب ہے وہ ستر سال پرانی ہے ہمارے پاس جو شراب ہے وہ سو سال پرانی اس بنیاد پر کیا کرتے تھے تو یہ عادت چیز چل رہے تھے بعض حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم شراب نہیں پیتے تھے ایسے کہ جیسے کہ ہم نے بعض لوگ کہہ نہیں پیتے تو حرام سمجھتی نہیں بلکہ طبیعت پہ روک نہیں نبی علیہ صلاح وسلم نے تو کبھی شراب کو نہیں لگایا اس لیے کہ اللہ تبارک بتانا اپنے نبی کی ان تمام کاموں سے اعلان نبوت سے پہلے بھی حفاظت کماتے ہیں جو کام نبوت کے اعلان کے بعد ممنوع ہونے ہوں اس امت کے اندر یا اس قوم کے اندر اس شریعت میں جو کام ممنوع ہونے ہوں اللہ سبار بتا رہا ہے اعلان وسط تحریر بھی نبی علیہ السلام کو اس سے محفوظ سماتے تو بعض صحابہ کرام رحم جیسے وہ کافر صدیق علیہ اللہ عنہ ہیں وہ شراب نہیں پیتے نہیں پیتے عمر رضی اللہ عنہ ہو پینے والوں میں نہیں عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہو نہیں پیتے تھے علی رضی اللہ عنہ ہو پینے والوں میں تھے اور ان کے بھائی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ وہ نہیں پیتے تو چند افراد تھے جن کی کے جو نہیں پیتے تھے باقی تمام لوگ شراب کا ایک ماحول تھا اس میں شراب استعمال کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے تم اپنی زندگی میں اشارہ فرما دیا کہ شراب رب کے حسن کے مقابلے میں ہے تو اس سے بعض حضرات نے شراب کو چھوڑ دیا تجارت کے حسن اعلیٰ ریٹ کے مقابلے کی چیز ہو اس کو اختیار نہیں کرنا چاہیے نے چھوڑ دیا لیکن کیونکہ مانا اچھا چیز لوگ پیتے رہے مدینہ منورہ کے اندر بھی شراب کے دور چلتے رہے اس کے بعد یہ کہ اللہ و وطالعہ نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ شراب ہے یا جوا ہے اس میں فائدے بھی ہیں لیکن قرآن بھی ہے تو بعض لوگوں نے گناہ کی وجہ سے چھوڑ دیا بعض لوگوں نے فائدے کی وجہ سے اس کو جاری رکھا کہ اللہ نے جو فرمایا فائدے ہیں تو بارہ فائدوں کی لیا سکی ہے اس کے بعد پھر اللہ قبار تعالیٰ نے یہ ہیں یہ آئین حضرت عبد حضرت بن اوق رضی اللہ عنہ کے یہاں دعوت تھی مغرب کی نماز کا وقت ہوا شراب کا دور چل چکا تھا نماز مغرب کا وقت ہوا تو نماز تو نہیں چھوڑی جا سکتی تھی اس حالت میں عبد الرحمان حضرت علی رضی اللہ عنہ کو امامت سے کھڑا کر دیا اور ان کے پیچھے نماز پڑھی تو علی رضی اللہ عنہ نے بھی شراب پی ہوئی تھی اور باقی لوگوں نے بھی پی ہوئی تھی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ صرف کافی شروع سمائی تلاوت سمائی تو اس نے لا چھوڑ دیا اب یہ تلاش چھوڑنا یہ نشے کی کیفیت کی وجہ سے تھا لیکن ایمان اس قدر پختہ تھا کہ یہ چھوٹنا بھی محسوس ہوا جب حضرت نے سلام پھیرا تو فرمایا کہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں چھوڑ گیا ہوں تو جتنے مختلف تھے وہ بھی سارے صاحب ایمان تھے تو سب نے کہا کہ محسوس کرنے بھی ہوا ہے تو ادھر یہ کیفیت ہوئی ادھر اللہ تبار نے دی کہ کہ ایمان والو تم اس کیفیت میں نشے کی کیفیت میں نماز کے قریب مت جاؤ کہ تمہیں معلوم بھی نہ ہو تم کیا کر رہے اس پہ بہت سے حضرات نے شراب چھوڑ دی لیکن بعض حضرات نے کہا کہ اللہ نے منع نہیں فرمایا تو انہوں نے اپنا معمول بدلا عشاء کی نماز پڑھ کے شراب پی لیتے تھے کہ فرض شراب کا نشہ ختم ہو گیا تو نماز فاجر میں پر درد ہو اور پھر فاجر کی نماز پڑھنے کے بعد پی جاتے تھے اور زہر تک نشہ ختم ہو جاتا تھا حرشاد پر ساتھ ہوتے تھے تو پھر ظہر سے لے کر اشاعت نہیں پی لیتے تاکہ نماز میں متاثر نہ ہو اس کے بعد پھر اللہ کا وار بطال میں آگے ساتھ میں بارے میں واعط نہ بھی ہوگی جس سے اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر شراب کو ممنوع قرار دی جب اللہ نے شراب کو ممنوع قرار دیا حکم آیا تو اس وقت حضرت ابو طرح رضی اللہ عنہ کے ہم ہاں دعوت ہو رہی تھی اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ حاضرین کو شراب پیش کر رہے تھے اتنے میں منادی نے اعلان کیا نبی علیہ السلام کی طرف سے اعلان ہوا کہ اللہ نے شراب کو ممنوع کرا کے دیا اب جب یہ اعلان سنا تو اب اکاس کی انتہا یہ ہے کہ پیالہ جس کے ہاتھ میں جس حال میں تھا اس سے آگے نہیں بڑھا منہ کے ساتھ لگا ہوا تھا دیا منہ میں گھونٹ لے چکے تھے لیکن گھونٹ کو ہلکے نیچے نہیں اترنے دیا اس کو باہر اگل دیا تو یہ کیفیت تھی اور کہا تو مدینہ منورہ کی گلیوں میں شراب یوں بہ رہی تھی جیسے موس کا تھا بارش میں پانی بہتا اسی کا اندازہ کیا گیا کہ کس کثرت سے اس کی عادت تھی اور پھر کتاب کی اعلیٰ مثال کے کس جذبے کے ساتھ انہوں نے چھوڑا یہاں تک کہ ایک صحابی اللہ ہو جو شراب کا کاروبار کرتے تھے ملک شام سے شراب خرید کر لاتے تھے اور یہاں آپ کے نور میں بیچتے تھے تھوڑی مقدار لاتے تھے بیچتے تھے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ایسی چیزیں ہوتی ہیں اس میں نفع بہت زیادہ ہوتا ہے تو خیال آیا کہ یہ تھوڑا تھوڑا کر کے لاتا ہوں یہ تھوڑی تھوڑی شراب لاتا ہوں تھوڑی تھوڑی بیچتا ہوں تو کیوں نہ جو ہے بھرپور خریداری کی جائے تو انہوں نے پوری پونجی اٹھائی اور گئے اور ملک شام سے شراب خرید ابھی راستے میں کہ اطلاع ملی کہ اللہ نے شراب کو حرام قرار دے دیا اب بعض لوگوں نے مشورہ دیا کہ کبھی آپ مدیہ مربع کے حدود میں داخل نہیں ہوئے آپ ایسا کریں شراب کو محفوظ لے لیں ملک شام میں یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس اس کو واپس فروخت کر دیں تاکہ پونجی بن جائے لیکن ایمان کی کیفیت یہ تھی فرمایا کہ جس چیز کا مسلمان کے لیے پینا حرام ہے اس کی تجارت تو مشکلیں جو ہیں وہ نیچے گرائے اور خنجر سے ان کو چاک کیا اور ساری کی ساری شراب طے کر دی پوری زندگی کی پونجی تباہ کر دی لیکن دل میں کسی قسم کی کیفیت ملال کی پیدا نہیں ہوئی کہ یہ تھا ایمانی جذبہ تو اللہ تبار وار تعالیٰ نے یہاں یہ بات فرمائی تو اس سے ایک مسئلہ قیامت تک معلوم ہوا ایک تو یہ بات کہ شراب تو حرام ہو گئی اس کا تو پینا مسلمان کے لیے مناسب نہیں دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ نماز غفلت کی حالت میں نہیں ادا کرنی چاہیے اب دو باتوں حضرت میں نماز نہیں پڑھتا کیونکہ مجھ سے غفلت کی نیند کا غلبہ ہے تو نہیں ایک ضروری تو ہے کہ نماز غفلت کی حالت میں نہیں پڑھنی چاہیے بس غفلت کی کیفیت ہو نماز نہ پڑھے دوسری بات یہ ہے کہ نماز میں غفلت کو قریب نہیں آنے دینا چاہیے تو مفہوم یہ کہ جس وقت آپ نماز پڑھ رہے ہوں تو اس وقت غفلت سے اپنے آپ کو بچائیں گے خیالات کہیں اور طرف سما کہ تمہیں اتنا بھی معلوم نہ ہو کہ جو کچھ پڑھ رہے ہو وہ کیا ہے اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم رحمت ہے کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ تمہیں یہ معلوم نہ ہو کہ جو پڑھ رہے ہو اس کا مفہوم کیا ہے حتیٰ تعلم فرمایا حتیٰ نہیں فرمایا اگر حتیٰ تفہم فرماتے تو پھر ہر مسلمان کے لیے قرآن مجید کے قرآن مجید کا ترجمہ اور بالخصوص نماز کے کلمات کا ترجمہ اس کا مفہوم یہ سیکھنا فرض آئین ہوتا جو فرض عائم نہیں ہے فرض کفایا ہے جو سیکھ لے خوش نصیبی کی بات ہے لیکن فرض آئیں گے یہاں اللہ ہُنہ ہفتہ تعلق معلوم ہونا چاہیے تم پڑھ کیا رہے ہو اقتیات میں بیٹھے ہو تو صرف فاتحہ پڑھ رہے ہو قیام کی حالت میں ہو تو تشاہد پڑھ رہے ہو رخو کی حالت میں ہو تو سجدے کی تصویر پڑھ رہے ہو سجدے کی حالت میں ہے تو رخو کی تصویر پڑھ رہا ہے تو میں کہ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میں اس وقت کون سی حالت میں ہوں اور میں پڑھ کیا رہا ہوں تو نماز پوری طرح توجہ سے ادا کرنی چاہیے سمے کی نماز کی توجہ کی کیفیت یہ کہ ہماری حالت یہ ہے کہ ادھر نماز شروع کی ادھر دماغ کا کمپیوٹر متحرک ہو گیا دنیا جہاں کے خیالات لینا کیا ہے دینا کیا ہے جانا کہاں ہے آنا کہاں سے ہے زندگی کی منصوبہ بندی کیا ہے ساری سوچ نماز کے اندر شروع ہو گئی ادھر نماز شروع ہوئی ادھر نماز کے اختتام کا ہم نے پورا ایک منصوبہ بنا لیا تین مقام ہیں جس پہ انسان کا ذہن متحرک ہوتا ہے ایک مقام تو نماز ادھر نماز شروع کی ادھر ذہن متحرک ہو گیا دوسرا مقام بیت الخلاء تو وہاں جا کر بیٹھا خیالات میں اپنے گھیرے میں لے لیا اور وہاں بیٹھا ہوا ہے مزے سے سارے منصوبے تجارت سے بیٹھا بنا رہا ہے اور تیسرا جس وقت انسان بستر پہ جاتے ہیں تو ابتدا میں یہ سوچ انسان کو یادیں جو ہیں وہ آتی ہیں اور بہت سی باتیں اس وقت بہرحال نیند کی حالت میں جا رہا ہے اس وقت بھی اللہ کا ذکر اختیار کرنا چاہیے بیت الخلا میں سوچ کو ایک ہی طرف لگانا چاہیے اور اس پہ جلدی فارغ ہو کے باہر آنا چاہیے اور نماز میں یا تصور ہو کے کھڑا ہوں کس کے آگے اپنے رب کے آگے کھڑا ہوا ہوں جو میری ایک ایک کیفیت کو دیکھ رہا ہے جانتا ہے یہاں تک میری دل کی کیفیت بھی اس کے سامنے ہے اور اس پہ وہ جزا اور سزا کا فیصلہ فرمائے گا حضرت ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں یہ حضرت شفیق بلقی رحمۃ اللہ علیہ عام طور پہ لوگ شفیق کہتے ہیں تو یہ شفیق ہے شفیق بھی نام ہوتا ہے یعنی ان کا نام شفیق ہے تو نقطے والے کام کے ساتھ تو حضرت شفیق برفی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ تربیت یافتے ہیں اور حضرت شفیق برفی رحمۃ اللہ علیہ ہماری شیخ حضرت امام اعظم ابو حنیف رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تو حضرت ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کی نماز میں اتنا انجماق ہوتا ہے اس کی وجہ کیا ہے حضرت نے فرمایا کہ جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں یا تصور کر لیتا ہوں تو بیت اللہ میرے سامنے ہے جنت میرے دائیں ہاتھ سے جہنم میرے بائیں ہاتھ سے اور پیچھے موت کا فیصلہ کھڑا ہے جو مجھ سے کہہ رہا ہے کہ یہ تیری زندگی کی آخری نماز ہے اسی نماز سے تیرا فیصلہ ہونا ہے اگر یہ نماز قبول ہو گئی تو جنت میں جائے گا اور یہ نماز قبول نہ ہوئی تو جہنم میں جائے گا اس تصور سے کھڑا ہوتا ہوں خیال کسی اور طرف جانے نہیں پاتا پورا انجماعت نماز کا حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ لوگوں نے دیکھا کہ ان کے مکان میں آگ لگ گئی وہ دوڑے کہ شاید حضرت گھر میں موجود نہیں ہوں گے دروازہ بند تھا کیواڑ کھولا توڑا یہ جیسے کہ کے داخل ہوئے جا کے آگ بجھائی دیکھا تو حضرت ایک کونے میں کھڑے ہوئے نواز آداب کو نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے کہا کہ حضرت شری مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر فرض نماز کی حالت میں بھی ہو تو اس قسم کی کیفیت پیدا ہو جائے تو نماز کو توڑنا لازم ہے چوڑا جائے نماز کو تاکہ اس نقصان سے بچا جائے اگر حضرت کا فرق یہ ہے کہ تمہارے سامنے وہ آپ تھی جو بجنے والی ہے اور میرے سامنے وہ آپ تھی جو بجنے والی ہے میں اس جہنم کی آپ کے تصور کو چھوڑ کر اس آپ کی طرف کیسے مشہور یہ قائد ہے کہ بجنو یہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے دور سے تعلق رکھتا ہے تو لائلہ سے اس کو محبت تھی کتنی محبت تھی بڑی بڑی حکایات مشہور ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور رضی اللہ عنہ کے بارے میں اختلاف چل رہا تھا کہ خلیفہ کس کو ہونا چاہیے حسن رضی اللہ عنہ کو ہونا چاہیے یا حضرت رضی اللہ عنہ کو ہونا چاہیے تو بعد میں حسن رضی اللہ عنہ نے قریباً چھ مہینے کے بعد دس برداری اختیار فرمائی اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے بیت کر تو شروع میں یہ اختلاف چل رہا تھا کہ خلیفہ کس کو ہونا چاہیے تو میاں جنگل میں بیٹھے ہوئے تھے صحرا میں سے کوئی آدمی گزرا اس نے کہا میاں تم یہاں بیٹھے ہو شہر میں تک بڑا مسالہ گیرے کہا کیا کہا کہ یہ مسئلہ چل رہا ہے کہ خلیفہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو ہونا چاہیے یا حضرت رضی اللہ کو ہونا چاہیے تو لہٰذا تم بھی اپنی جات کی رائے دو کہا کہ میری رائے مانی جائے گی کہا کہ تم بھی سائے رائے ہو ہو سکتا ہے تمہاری رائے قبول ہو اگر میری رائے ماننا ہے تو پھر لائدہ کو خلیفہ بنا دیا تو اس قدر یہ لائلہ کی محبت میں مگن تھا ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا تو مجموعہ اپنے خیال میں تھا تو اپنے خیال میں ہی مگن رہتا تھا محبوب کے تصور کے اندر تو یہ نمازی کے آگے سے گزر گیا نمازی نے سلام کہہ رہا بھاگ کے اس کا ہاتھ پکڑا میں یہ ایک رواج تھا کہ اگر کوئی سوال کرنا ہوتا قابل اعتراض ہوتا تو ہاتھ پکڑتے تھے اگر سوال سوال کے لیے ہوتا بات سمجھنے کے لیے ہوتے تو یہ جس سے سوال کرتے تھے اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے تو یہ رواج تھا اور یہ بھی عرب کے اندر رواج تھا کہ جب کوئی معاہدہ کرنا ہوتا اس کو پختہ کرنا ہوتا تو وہ اپنی گاڑی نہیں پکڑتا تھا دوسرے کی گاڑی پکڑتا خدایہ کے مقام پر نبی علیہ السلام کے فرما کے معاہدہ گفتگو ہو رہی تھی تو حضرت بن مسعود رضی اللہ ہو جو سلمان نہیں لائے تھے طائف کے بہت بڑے سردار تھے تو عرب نے مکے والوں نے مذاکرات کیے ان کو طرف سے نمائندہ بنا کر بھیجا وہ کیسر و قصا کے درباروں میں تشریف لے جاتے تھے اور ان کو وہاں کرسی پیش کی جاتی تھی بہت مؤزت اور محترم مکرم سردار تھے بعد میں اللہ نے ایمان کی توفیق عطا فرمائی اور اللہ نے شہادت کی ان کی فرمائی تو رض مسعود رضی اللہ عنہ مذاکرات کے تشریف لائے تھے جب بات کرتے تھے تو بات کو پکا کرنے کے لیے بے کے لیے نہیں مگر ایک عرب رواج کے مطابق نبی علیہ السلام کی مبارک دادی کی تباہ پڑھاتے تھے تو یہ بات کہنا چاہتے تھے کہ حضرت داری کو پکڑ کے فرما جائے کہ حضرت جو بات ہے یہ پختہ بات ہے تو اس عرب کے رواج کے لحاظ پیچھے ایک نوجوان کھڑا تھا حضرت کے اس نے نکاب چڑھایا ہوا تھا مجاہدین کی طرف اور کے ہاتھ میں نیزا تھا جیسے عبر اللہ مسور کا ہاتھ آگے بڑھتا حضرت کی مبارک کی طرف وہ نیزا چبوتا بن مسعود کے ہاتھ پہ ہاتھ پیچھے اشارہ کرتا کہ ہاتھ پیچھے پریشان کیا دوبارہ کیا پھر جب تیسری بار کیا تو ہمیں کہا اب یہ ہاتھ آگے آیا تو واپس نہیں جائے گا تو ہاتھ پیچھے کر لیا آپ نے دیکھا پوچھا پوچھا میں تو عرب رواج کے مطابق کر رہا تھا یہ نوجوان کون ہے کہ میں اس کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں تو انہوں نے جب چہرہ ظاہر کیا تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کا ایک بہت بڑا احسان تھا مسعود رضی اللہ عنہ کا مسعود نے کہ تم یہ سلوک کر رہا ہے مجھ سے کہ میرا اتنا احسان فرمایا تیرا احسان دنیا کی زندگی کے لحاظ سے ہے حضرت کا احسان ایمان کے لحاظ سے تو لہٰذا اگر ہاتھ آگے بڑھا تو یہ ہاتھ واپس نہیں جائے گا تو یہ ادب کا تقاضا صاحب رحم جس ادب میں جس احترام میں ڈھڑے ہوئے تھے اللہ اس کا کچھ رنگ ہمیں بھی چڑھا دے تو ہماری کامیابی کے لیے کافی تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس آدمی نے نمازی نے نماز سے فراغت کے بعد وہ دوڑا دوڑنے کے بعد اس نے ہاتھ پکڑ لیا مجنو کا تو یہ اعتراض تھا سوال کے لیے کہنا گیا کہ اللہ کے بندے میں نماز پڑھ رہا تو آگے سے گزر گیا اس نے کہا کہ بھائی معاف کر دیا تجھے معلوم ہے میں تو مجنو ہوں اپنے خیال میں تو ہوتا نہیں میں تو لیلا کے خیال میں چلتا ہوں تو لیلا کے خیال میں تھا میں نے دیکھا نہیں میں معاف کرتا اب وہ لوگ بھی لڑنے والے تو تھے نہیں کہیں کہ ہماری طرح جو ہوتے کہ نہیں تیری ایسی کی کتابیں اور تم نے کیا ہی کیوں یا ایسا ہوا ہی معذرت کر لی بات ختم ہو اب اس نے مجنو کا ہاتھ چھوڑ دیا مجنون کا جیسے ہاتھ چھوڑا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا کیا بات کہنا تھا کہ میں تو مخلوق محبوب کے خیال میں جا رہا تھا میں نے تجھے نہیں دیکھا تو تو خالد کے سامنے کھڑا ہوا تھا تو نے مجھے کیسے دیکھ لیا ایک عورت نے اسلامی عدالت کے اندر دعوت دائر کیا کہ میرے شوہر نے دوسرا نکاح لیا جائی صاحب نے کہا کہ بھائی اگر وہ تیرے حقوق ادا نہیں کرتا تو پھر تو ہم اس کی سماج کرتے ہیں باقی یہ بات دوسرا نکاح کیا وہ تو شرح ممنوع نہیں ہے اس سے اس بنیاد میں اس کو طلب نہیں کر سکتا تم یہ مطالبہ کر سکتی ہو کہ دوسرے نکاح کی وجہ سے کہ برابری نہیں کرتا میرا حق ادا نہیں کرتا یا میرے کوتاہی ہے یا خیزات کا معاملہ ہے یا فلاں مجھے تکلیف ہے تو میں سماج کر سکتا ہوں لیکن کہ دوسرا نکاح کیا اس وجہ سے اس کو میں مجرم قرار دوں تو ایسا نہیں ہو اس نے کہا کہ مجھے حجاب حیا اجازت نہیں دیتا بغیر میں چہرے سے نکاب ہٹا کر دکھاتی معلوم کے کہ نکاب آج کا مسئلہ نہیں ہے یہ شروع سے آ رہا ہے کہ چہرے کا پردہ نہیں تو نکاح چہرے پر ہی ہوتا ہے کسی اور چیز سے ہاتھ پہ یا پاؤں پہ نہیں ہوتا کہ اگر حیا معنی نہ ہوتا تو میں نکاح ہٹا کے تجھے دکھاتی اور تو یہ فیصلہ کرتا کہ اتنے ہنسی چہرے پر کیا سوپن ڈالی جا سکتی ایک ہنسی چہرے کے ہوتے ہوئے کسی اور پر توجہ جا سکتی اس نے یہ بات کی جو جج صاحب جو ان کے ساتھ جو ریڈر بیٹھ رہا اس نے ہاں کی بے ہوش ہو کے گی لوگوں نے تو یہ سمجھا کہ ماشاء اللہ شہر لوگ آدمی ہے کہ ابھی نکاب تو اٹھا نہیں نکاب کے بغیر ہی اثرات پڑ گئے اس پہ اب سارے جو تھے وہ متوجہ ہو گئے اس کی طرف سے اس کی خوشی دور کی جائے جب غشی دور کی تو باقی وہ پہلے لوگ تھا پوچھا کیا گزری کہنے لگا کہ جیسے اس نے یہ بات کہی مجھے ایک غیبی ندا آسمان سے آتی ہوئی محسوس ہوئی کہ یہ تو مخلوق حسن ہے اور اس میں اتنی کشش ہے کہ جو اس کو دیکھ رہے تو نہیں دیکھ سکتا میں تو خالق حسین ہوں عجیب بات ہے لوگوں کی کہ یہ میری طرف دیکھ کے وہ بھی دوسری طرف کہ نماز میں کھڑے ہیں تصور یہ ہے کہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہیں پھر خیال دوسری طرف چلا جائے تو کس قدر افسوس کی بات ہے خدا کے اللہ کی رحمت پکارتی ہے کیا بندے کہاں متوجہ ہے مجھے چھوڑ کے کہاں توجہ کر رہا ہے تو میں ایک دفعہ رحمت پکارتی ہے دو دفعہ رحمت پکارتی ہے تین دفعہ رحمت پکارتی ہے جب انسان اسی طرح خیالات میں مگن رہے تو اللہ اپنی رحمت کو اٹھا لیتے ہیں جب تم محتاج کو میری رحمت کی ضرورت نہیں مجھے یاد کو صرف رحمت اٹھانے کی چاہیے تو یہاں اللہ تبارک بتانے نے سمایا کہ کم از کم نماز کے اندر اتنی کیفیت تو ہونی چاہیے اتنا تو ذہن حاضر ہو کہ میں پڑھ کیا رہا ہوں کون سی حالت میں ہوں اور پڑھ جو ہے وہ کیا رہا ہوں اس بات اللہ تبارک وطالعہ نے تیمم کا وضو کا اور غسل کا اور تیمم کا مسئلہ بیان فرمائے اور سفر نمبر ایک سو اٹھارہ پہ اللہ تبارک وطالعہ نے یہودیوں کی شرارتوں کا ذکر فرمایا کہ کس طرح سے اعتراضات کرتے ہیں اور صفحہ ایک سو اٹھارہ کے اللہ تبار بتا رہے ہیں پہلے کتاب سے یہودیوں عیسائیوں سے خطاب فرمایا کہ اس سے پہلے کہ اللہ تمہارے چہرے بگاڑ دے تم نبی علیہ السلام پر ایمان لے گا صفحہ نمبر ایک سو انیس سے اللہ نے رابطہ بیان فرمایا اسی رکو کے آخر میں کہ اللہ شیر کی بخشش نہیں فرمائے گا صفحہ نمبر ایک سو انیس سے یہ رقو نمبر آٹھ ہے المتر اردو نصیب میر کتاب اس میں اللہ تبارک وطالعہ نے یہودیوں کی سازشیں بیان فرمائیں اور ان کے اپنی لانت کا ذکر فرمایا اور یہ بات بیان کی کہ وہ نبی علیہ السلام سے حسد کرتے ہیں اور اسی نسبت سے نبی السلام کی امت سے بھی حسد کرتے ہیں سفر نمبر ایک سو بیس کے اللہ تبارک تعالیٰ نے کافر اور ایمان والوں کا انجام بیان فرمایا کہ ان کافروں کی سزا میں ایک سزا یہ بھی ہوگی کہ ان کی جلدیں وہاں جل جائیں گی پھر دوبارہ نئی چیزیں کی جائیں گی تاکہ عذاب کا تسلسل برقرار رہے اور اس کے بعد ایمان والوں اور نیک اعمال والوں کا اللہ نے انجام جان فرمایا کہ وہ جنت میں ہوں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے اور اس کے بعد صبح ایک سو بیس کے آخر میں اس رخو میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ امانتوں کا خیال رکھو اور جو بھی کام تمہارا ہونا چاہیے عدل و انصاف کے مطابق ہونا چاہیے اور سفر نمبر ایک سو اکیس میں کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے پانچ حکم بیان فرمائے چار حکم واضح نے ایک حکم خود یا یہ لذیذ آمن وری اللہ رسول اس میں چار حکم بیان فرمائے ایک حکم یہ کہ اللہ کی اطاعت کرو دوسرا حکم یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تیسرا حکم یہ کہ اجماع کی اتحاد کا قہم احتاط کرو اجماع کہتے ہیں مستحدین یعنی علماء امت کا متفق ہو جانا کسی بات پر اگر وہ متفق کس بات پہ ہو جائیں اس کی اطاعت کرو چوتھا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی معاملہ واضح نہ ہو کوئی مسئلہ واضح نہ ہو تو قرآن و سنت کی روشنی میں اس کو نکالے اور کون نکالے گا وہ نکالے گا جو مشتحد ہے چار حکم پانچواں حکم جو ہے وہ یہ ہے کہ جب مشتحد اشتہار کرے گا جو مستحق نہیں ہے وہ کیا کریں گے وہ اس پر اعتماد کریں گے جس کو تقریب کہتے ہیں کہ یہاں اللہ نے پانچ حکم بیان فرمائے ہمارے معزز مہمان جو لا چکے ہیں تو باقی بات میں ان شاء اللہ کل ہوں گی میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آپ سے ہوں